بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالی راہ سے ہٹا دے ان کا ایک بھی مددگار نہیں